بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر آمان ناؤ لاتے اللہ انہیں رانے دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے